لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے شہدہ کو ایک ہی کپڑے میں دو دو کو کفن دیا اور آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کا عالم سب سے زیادہ کون ہے جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا جاتا تو لحد میں آپ انہی کو آگے فرماتے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا پھر آپ نے تمام شہدہ کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرما دیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اناسی